والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم اور تم میں جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کر جائیں کہ وہ سال بھر فائدہ اٹھائیں اور انہیں شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی موت قریب ہو تو وہ اپنی بیویوں کے لیے ورثہ کو وصیت کر جائے کہ انہیں ایک سال تک گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جائے اور انہیں نفقہ بھی دیا جائے لیکن اگر وہ خود ہی شوہر کے گھر سے نکل جائیں اور زینت و خوشبو استعمال کرنے لگیں اور اشارے کنائے میں شادی کی بات کرنے لگیں تو شوہر کے اولیاء کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں نفق و مسکن واجب نہیں ہوگا جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جب کہ بیوی کے لیے میراث میں حصہ نہ تھا اور عدت کی مدت ایک سال تھی اور اسے اختیار ہوتا تھا کہ چاہے تو شوہر کے گھر میں عدت کی مدت گزارے اور نفقہ لے اور چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل جائے اور اس کے لیے نہ نفقہ ہوتا تھا اور نہ مسکن اس کے بعد اسی صورت کی آیت دو سو چونتیس نازل ہوئی جس کے مطابق عورتوں کی عدت چار ماہ دس دن ہو گئی اسی طرح نفق و مسکن کی وصیت کا حکم آیت میراث کے ذریعے منسوخ ہو گیا اور بیوی کے لیے پوری جائیداد کا چوتھا یا آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا مجاہد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہوئی ہے اور پہلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار ماہ دس دن عورت کی لازمی عدت ہے جسے اسے بہرحال شوہر کے گھر میں گزارنا ہے اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ میت کے اولیاء کو چاہیے کہ اس کی دلجوئی کی خاطر اور میت کے ساتھ اظہار اخلاص و محبت کے طور پر اسے مزید سات ماہ بیس دن شوہر کے گھر میں رہنے دیں ہاں اگر عورت چار ماہ دس دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس کے گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اسے روکا نہ جائے